بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آپریشن ریسرچ او آر یا آپریشن ریسرچ آج لیکچر نمبر تھرٹی ون ہے اس سے پہلے ہم نے تیس لیکچرز مکمل کر لیے ہیں جی ہاں یہ لیکچرز ہیں یہ پروگرام ہے virtual university government of Pakistan کے آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں آپ سیکھ رہے ہیں کیا سیکھ رہے ہیں آپریشن ریسرچ مختلف ٹیکنیکس آپ نے دیکھی مختلف پرابلمس کو آپ نے اسٹڈی کیا ہم کافی آگے بڑھ چکے ہیں اس سے پہلے ہم نے کیا لینئر پروگرامنگ کی ہم نے انوینٹری کنٹرول کیا اس سے پہلے ہم نے پرٹ کیا سی پی ایم کیا نیٹ ورکس کیا اور کچھ تھوڑا سا انٹروڈکشن کیا آج کل لینئر پروگرامنگ کے سیگمنٹ میں ہی ہیں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چل رہے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ لینئر پروگرامنگ کا ہے لینئر پروگرامنگ کیا چیز ہے میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا اور پورا جو سیگمنٹ ہے ہم نے پچھلے بارہ تیرہ لیکچرز اسی پہ فوکس کیا میں ہم نے پرابلم کو ڈیفائن کیا پرابلم کو فارمولیٹ کیا پرابلم کو سالو کیا اب اسی پرسپیکٹو میں ہم لیتے ہیں اس کو ایک دفعہ ریوائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کا جو ٹاپک ہے یعنی ٹرانسپورٹیشن پرابلم جیسے میں نے بتایا وہ ہم اسٹڈی کریں گے اور اس کا اور لینئر پروگرامنگ کا کیا تعلق ہے کیا یہ لینئر پروگرامنگ کا ہی پارٹ ہے یا یہ الگ پرابلمس ہیں کیا لینئر پروگرامنگ الگ پرابلمس ہے اور ٹرانسپورٹیشن الگ پرابلم ہے جی نہیں یہ دونوں ایک ہی چیز ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کو کس پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں کس فریم آف ریفرنس میں دیکھتے ہیں وہ اینالائز کرتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ آج ہم اسٹڈی کریں گے ٹرانسپورٹیشن پرابلمس یہ خاص قسم کے پرابلمس ہوتے ہیں یہ لینئر پروگرامنگ پرابلمس ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر کچھ پیکولر قسم کی کنڈیشنز ہوتی ہیں اب جب ٹرانسپورٹیشن کا لفظ آتا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کیا چیز ہوگی دو ہی پاسبلٹی ہو سکتی ہیں آپ نے بس ٹرانسپورٹ دیکھی ہے آپ نے ویگن ٹرانسپورٹ دیکھی ہے جس کے اندر لوگوں کو ادھر سے ادھر لے کے جایا جاتا ہے کار ٹرانسپورٹ دیکھیے اس کے علاوہ دوسری جو ہمارے پاس ہے گڈس ٹرانسپورٹس ہیں جس میں آپ کے پاس ٹرینس ہیں جس کے اندر آپ کے پاس کارگو پلینس ہیں جس کے اندر آپ کے پاس ٹرکس ہیں جس کے اندر آپ کے پاس یہ کیری وینس ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کو ہم شفٹ کرتے ہیں بہت جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا ویئر ہاؤسز ہیں فیکٹریز ہیں انڈسٹری ہے وہاں سے مال اٹھاتے ہیں لے کے جاتے ہیں اگر آپ دیکھیں کوئی بڑی ایک آپریشن دیکھیں تو وہاں پہ کیا چیز ہے کہ بہت ساری چیزیں بن رہی ہوتی ہیں ایک آئٹم بن رہا ہوگا دو آئٹم بن رہے ہوں گے تین آئٹم بن رہے ہوں گے اور اس کے بعد کہیں سے ڈیمانڈ آتی ہے تو پھر ہم وہاں چیزیں لے کے جاتے ہیں لیکن اس میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک تو سیفٹی کے ساتھ یعنی سیف چیزیں پہنچ جائیں خدا نخواستہ اگر آپ گلاسز کی بات کر رہے ہیں یا گلاس ویئرس کی بات کر رہے ہیں تو گلاسز وہاں پہ صحیح طرح سے پہنچ جائیں اسی طریقے سے اگر آپ کوئی واشنگ پاؤڈر کی بات کر رہے ہیں تو واشنگ پاؤڈر کے ڈبے جو ہیں وہ صحیح طریقے سے پہنچ جائیں راستے میں کسی وقت بارش نہ ہو اگر بارش ہو گئی تو پھر کیا ہے اس کی بھی آپ نے پروٹیکشن کے بندوبست کرنا ہے لیکن اس سے زیادہ کیا چیز ہوتی ہے آپ اس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ پروفٹ ملے آپ کو کاسٹ کم لگے یعنی کہ آپ ٹرانسپورٹیشن اس رستے سے بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ کم سے کم پیسہ خرچ ہو اگر آپ نے کوئی چیز بھیجنی ہے لاہور سے کراچی تو کئی آپشن ہیں ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ جہاز پہ بھیج دیں دوسرا آپشن یہ ہے کارگو میں بھیج دیں تیسری آپشن یہ ہے کہ ٹرین میں بھیج دیں چوتھی آپشن یہ ہے کہ آپ ٹرکس کے ذریعے بھیج دیں پانچویں آپشن یہ خود لے جائیں چھٹی آپشن یہ کارس کے ذریعے بھیج دیں وغیرہ وغیرہ اب یہ تو زمانہ اچھا ہے جس وقت اگر آپ کا وار کا زمانہ ہوا تو آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ یہ چیزیں بھیجنی پڑتی ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ آج کل تو آپ کے پاس ای میل ہے آپ فوراً بھیج دیتے ہیں ای میل کے ذریعے آپ کے پاس فیکس ہے فوراً انفارمیشن بھیج دیتے ہیں ٹیلی فون ہے تو بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی اب یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اس کاسٹ کے اندر ہم شامل کرتے ہیں یہ ہم نے جب انوینٹری کی بات کی تھی تو اس میں کاسٹ کی بات کی تھی جس وقت ہم نے نیٹورک کی بات کی تھی تو اس کے اندر بھی کاسٹ کی بات کی تھی یا وہاں ڈیوریشن کی ہم نے بات کی تھی تو یہ ساری کی ساری ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کاسٹ ہوتی ہیں جو کسی بھی پرابلم کے اندر بلٹ ان کی جاتی ہیں اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں پراپرلی کہ ٹرانسپورٹیشن پرابلمس ہوتے کیا ہیں کہاں سے آتے ہیں کس طرح سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اور پھر اس کو کیسے سالو کریں گے اب لینئر پروگرامنگ بہت دفعہ بتائی کیا ہے از اے میتھمیٹیکل اور O R technique design to aid managers in scarce scarce such as labour capital اور انرجی امنگ کمپیٹنگ ایکٹیویٹیز تو یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے جیسے کہ آپ کے پاس مینیجرس ہیں آپ کے پاس ڈیسیزنس میکرز ہیں ان کے پاس کچھ چیزیں اویلیبل ہیں کچھ ریسورسز ہیں ان کے پاس وہ ریسورسز ان لمیٹیڈ تو نہیں ہوتی لمیٹڈ ہوتی ہے اسکیئرس کو الوکیشن کرتے ہیں یہ ہم نے لینئر پروگرامنگ میں پڑھا ہے کب پڑھا تھا جب سمپلیکس میتھڈ ہم پڑھ رہے تھے کب پڑھا تھا جب ہم پرابلمس کو فارمولیٹ کر رہے تھے کب کیا تھا جب ہم ڈولیٹی کی بات کر رہے تھے اینڈ جب بگ ایم کی بات کر رہے تھے ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی نا کہ ہم نے لینئر پروگرامنگ میں کیا ہے کہ this is allocation of scarce resources among activities activities یعنی کافی ساری ہو رہی رہی ہیں ہیں کمپیٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ اس میں آپ نے ریسورسز کو ایلوکیٹ کرنا ہے اس کے اندر ہم نے جب فارمولیٹ کیا تھا سب سے پہلے کیا کرتے تھے ہم ڈیسیجن ویریبلس دیکھتے تھے یعنی X one X two X three X four X N جو ہم نے آپ کو بتایا تھے کہ وہ ڈیسیجن ویریبل ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم نے کیا چیز بنانی ہے کیا چیز ہمارے پاس ایسی ہے جن کے اوپر سارا فیصلہ ڈیپینڈ کرے گا یعنی وہ چیزیں جاننا چاہتے ہیں مینیجر آپ کا ڈیسیجن میکر کہ کیا چیزیں آپ نے بنانی ہے کتنی بنانی ہے کیسے بنانی ہے اس کے بعد کیا کرتے ہیں آپ لینئر پروگرامنگ میں اپنا آبجیکٹو فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں what you have to achieve آپ نے منیمائز کرنی ہے کاسٹ یا میکسیمائز کرنا ہے پروفٹ اسی طریقے سے منیمائزیشن اور میکسیمائزیشن کے پرابلم ہوتے ہیں اور ہم نے آپ کو بھی یہ بھی بتایا تھا کہ منیمائزیشن پرابلم کو کیا کرتے ہیں چینج کر سکتے ہیں میکسیمائزیشن پرابلم کو سملرلی میکسیمائزیشن کے پرابلم دیے ہوئے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں منیمائزیشن کے پرابلم کے اندر تو آپ آبجیکٹو فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں یہ میں ساری چیزیں کیوں بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ ایک سملرٹی بتانا چاہتا ہوں کہ ٹرانسپورٹیشن پرابلم میں اور لینئر پروگرامنگ پرابلم میں کیا سملرٹی ہوتی ہے کس طریقے سے وہ وہ ہی بھی ایک لینئر پروگرامنگ کے پرابلمس ہوں گے پھر آپ کانسٹینٹ ڈیفائن کرتے ہیں اور لاسٹلی آپ نان نیگیٹیوٹی کانسٹینٹ ڈیفائن کرتے ہیں تو یہ چار چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی لینئر پروگرامنگ پرابلم کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس decision variables objective function constants اور نان نیگیٹیوٹی یہ چار چیزیں ہیں جب آپ کے پاس ہو جائے minimise Z subject to to to some condition X X X one three greater than equal zero یہ آپ کے پاس لینئر پروگرام ہے یا لینئر پروگرامنگ پرابلم ہے اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا کچھ سولوشن میتھڈس کیے تھے کون کون سے کیے تھے سمپلیکس میتھڈ کیا تھا کافی سارے سوال کیے تھے کافی ساری ایکسرسائز کی تھی اس کے بعد اس کے اندر ویریئنٹ کیے تھے ہم نے یعنی کہ وہ ویریشن کیسے ہو سکتی ہے کہ سمپلیکس میتھڈ کی ویریشن منیمائزیشن کو میکسیمائزیشن کیسے کر سکتے ہیں اور میکسیمائزیشن کو منیمائزیشن کیسے کر سکتے ہیں تو یہ ویریئنٹس وغیرہ بتائے تھے پھر ڈولیٹی کی بات کی تھی ہم نے ٹھیک ہے نا اب ہم بات کرتے ہیں اسپیشل ماڈلس کی یہ وہی ہے لینئر پروگرامنگ کیا چیز ہے لینئر پروگرامنگ ہی اسٹڈی کر رہے ہیں لیکن ہم کوئی اسپیشل ماڈلس کی بات چیت کر رہے ہیں جب لینئر پروگرامنگ ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا اور جب فارمولیٹ بھی کیا تھا تو وہاں پہ بھی کوئی ایک آدھ ایسا پرابلم تھا کہ جو کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ ٹرانسپورٹیشن پرابلم ہے ٹھیک ہے یہ ایک اسپیشل قسم کے لینئر پروگرامنگ پرابلم جس میں کچھ خاص کنڈیشن سیٹسفائی ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹرانسپورٹیشن پرابلمس اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں اسپیشل پرابلمس میں میں نے آپ کو بتانا چاہیے کہ ٹرانس شپمنٹ مثال کے طور سے کہ آپ کے پاس ایک فیکٹری ہے ایک انڈسٹری ہے جہاں پہ بہت ساری چیزیں بن رہی ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں آپ یہاں سے اٹھانے کے بعد آپ کسی ایک گودام میں لے جا کے چیزیں رکھتے ہیں اس گودام سے اٹھا کے پھر آگے چیزیں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں یعنی کہ from the industry to the warehouse and from warehouse to the ultimate ultimate consumers تو وہاں پہ چیزیں جاتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ٹرانسشپمنٹ پہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھر دوسری جگہ سے تیسری جگہ چلی گئی الٹیمیٹلی اسی طریقے سے اسائنمنٹ پرابلمس ہوتے ہیں اسائنمنٹ کیا ہوتا ہے مثال کے طور سے کہ آپ کے پاس چار پانچ چھ لوگ بیٹھے ہوئے اچھے اچھے آرٹسٹ بیٹھے ہوئے ایک زیادہ ایفیشینٹ ہے ایک ذرا کم ایفیشینٹ ہے ایک بہت ہی زیادہ ایفیشینٹ ہے تو آپ یہ خواہش کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ایفیشینٹ جو ہے نا اس کو یہ کام دے دیا جائے لیکن اگر وہ کام ذرا ہلکا سا ہوا تو آپ کسی دوسرے والے کو دے دیتے ہیں اس کی مثال یوں لے لیں کہ کارپینٹر ہے نا کارپینٹر ایک بہت ماہر ہوتا ہے جو بڑی اچھی اچھی چیزیں بن بناتا ہے جو کارونگ کرتا ہے جو ڈیزائننگ کرتا ہے تو اس کو آپ وہی کام ڈیزائن کرنے کرتے دوسرا ہے جو بےچارا ابھی نیا شاگرد ہے وہ خالی رندہ ہی پھیرتا رہتا ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں اس کو وہ کام دیا جائے خالی رندہ پھیرنے والا ہے اسی طرح سے دفتر کے اندر آفس کے اندر بھی جو آپ کے یہاں کلرک ہیں یا آپ کا اسٹاف ہے جو زیادہ افیشئنٹ ہوتا ہے اس کو آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کام دیا جائے جو ذرا ہائر لیول کا ہو اور جو ذرا سا ماٹھا سا ہے اس کو آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہی کام اس کو دیا جائے جو اس کی کیپبلٹی کے برابر ہو تو وہ چیز کیا کرتے ہیں ہم اسائنمنٹ پرابلمس میں اسٹڈی کرتے ہیں تو اب یہ ہمارے سات آٹھ لیکچر جو آگے کے ہوں گے ٹرانسپورٹیشن پرابلم پہ ٹرانسشپمنٹ میں اور اسائنمنٹ پہ ہوں گے نمبر ایک ٹرانسپورٹیشن پرابلم نمبر دو ٹرانسشپمنٹ ایک جگہ سے پہلے آپ لے کے آئے پھر آگے لے کے گئے یہ بہت جگہ پہ ہوتا ہے اگر آپ بڑے بڑے کنٹینرس کی بات کریں کہ اگر فرض کریں کہ جاپان سے کنٹینر چلا ہے اور وہ اس نے آنا ہے پاکستان تو ہو سکتا ہے کہ پہلے شپ انلوڈ ہو جائے سنگاپور پہ اور سنگاپور سے پھر کراچی لے کے آئے ہو سکتا ہے کہ شپ کراچی آ کے انلوڈ ہو اور پھر پھر کراچی سے اسلام آباد لے کے جایا جائے ہو سکتا ہے ہے کہ وہ ٹرک جو پہلے کراچی سے لاہور لے کے جائے اور لاہور میں ان لوڈ کرے اور لاہور سے آگے ٹرانسشپمنٹ کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں یا آپ کے یہاں کوریئر سروس ہوتی ہے یا آپ کے یہاں میل سروس ہوتی ہے آپ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے یہ سارے لیٹر ایک جگہ لے کے جاتے ہیں اس ایک جگہ کے بعد پھر آگے فردر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اب کراچی کے اندر جب بھیجنے ہوتا ہے اسلام آباد سے تو پورا پیکٹ کراچی میں پہنچ گیا اب کراچی کے بعد پھر فردر انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا کہ جی کراچی کے اندر نارتھ میں کہاں ہے ساؤتھ میں کیا ہے ایسٹ میں کیا ہے ویسٹ میں کیا ہے انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ چیزیں جاتی ہیں پھر آگے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تو this is very common thing یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے اس کے بعد لاسٹ میں اسائنمنٹ پرابلم ہے کہ آپ کس آدمی کو کتنی اچھی طریقے سے ایک کام اسائن کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کے ریکوائرمنٹ کو سیٹسفائی کر سکے الٹیمیٹلی ٹارگیٹ وہی ہوتا ہے کہ ہم نے کاسٹ کو مینیمائز کرنا ہے ٹرانسپورٹیشن کے اندر بھی ہم انٹرسٹیڈ یہ ہوتے ہیں کہ کاسٹ کس طرح سے منیمائز ہو سکے ٹرانسشپمنٹ میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کاسٹ منیمائز ہو سکے اور اسی طریقے سے اسائنمنٹ کے اندر اب اگر کوئی ایک آپریشن دیکھیں مثال کے طور سے کہ آپ نے کچھ پیکٹس بھیجنے ہیں بہت سارے اور آپ ایک ایئر کمپنی کے اندر ہیں آپ کیا کرتے ہیں یہاں سے اٹھا کے اگر لنڈن لے کے جانے ہیں تو سارے اسلام آباد سے اٹھائیں گے آپ لنڈن لے جائیں گے دوسرا آپشن یہ ہے کہ نہیں آپ دبئی پہ رکے دبئی سے بھی کچھ چیزیں اٹھا لیں اور آگے لے کے جائیں ٹھیک ہے نا تو یہ پھر دبئی کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ لندن جانے کی بجائے آپ ہو سکتا ہے فرینک پہ پہلے رک جائے اور فرینک سے پھر لنڈن جائیں تو وہاں سے بھی کچھ چیزیں تاکہ آپ کے پاس جو کاسٹ ہے وہ منیمائز ہو جائے یا آپ کے پاس جو پروفٹ آ رہا ہے وہ میکسیمائز ہو جائے یہی آپ کوشش کرتے ہیں تو یہی چیزیں ہم نے یہاں پہ ڈسکس کرنی ہوگی ٹرانسپورٹیشن کے اندر کہ کچھ چیزیں اویلیبل ہے جہاں پہ جو چیزیں اویلیبل ہیں فیکٹری ہے انڈسٹری ہے پروڈکشن ہاؤس ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اوریجنس کہتے ہیں جہاں پہ چیزیں اویلیبل ہیں اور جہاں پہ چیزیں لے کے جانی ہے جہاں پہ ڈیمانڈ ہے جہاں پر چیزیں پہنچنی ہے جہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے اس کو ہم ڈیسٹینیشن کہتے ہیں یہ چیزیں ابھی ہم آپ کو بتائیں گے بتانے کے بعد اس کو فارمولیٹ کریں گے فارمولیٹ کرنے کے بعد اس کو سالو کریں گے کس کو کریں گے آج ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم ٹرانسپورٹیشن پرابلمس کو کر رہے ہیں ٹرانسپورٹیشن کے پرابلمس کو اسٹڈی کریں گے ٹرانسپورٹیشن ماڈل کو اسٹڈی کریں گے تو یہ اگلے جو تین یا چار لیکچرز ہوں گے اس میں ٹرانسپورٹیشن پرابلمس کو ڈیفائن کریں گے اور اس کا ایک خاص طریقہ کار بتائیں گے او آر کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ کار آپ کو بتاتا ہے پروسیجر بتاتا ہے آپ کو میتھڈ بتاتا ہے یہ پروسیجر اور میتھڈ سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے کریں گے سمپلیکس میں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ بھی ایک قسم کا ماڈل ہے یہ بھی ایک قسم کا الگوریتھم ہے یہ بھی ایک قسم کا طریقہ کار ہے جس طرح سے ہم نے سمپلیکس میں طریقہ کار اسٹڈی کیے تھے جس طریقے سے ہم نے ڈولیٹی میں طریقہ کار پڑھے تھے تو وہی چیز جو ہے وہ یہاں پر ہم اسٹڈی کریں گے یہ ہمارے پاس اوریجن ہے یہ ہمارے پاس چیزیں ہیں یہ ہمارے پاس کچھ اوریجن سے اے بی سی یہ تین فیکٹری ہیں تین انڈسٹری ہے تین ویئر ہاؤسز ہے کچھ ہو سکتے اے بی سی جہاں پر چیزیں اویلیبل ہیں جہاں پہ اسٹاک ہے ٹھیک ہے جہاں پر آپ کے پاس چیزیں اسٹور ہوئی ہوئی ہیں اویلیبل ہے کافی اویلیبل ہے کتنی اویلیبل ہے پچیس سو اے پر اویلیبل ہے پندرہ سو بی پہ اویلیبل ہے اور سی پہ ٹو تھاؤزینڈ کوئی آئٹم ہو سکتے ہیں مثال کے طور سے فریج ہو سکتا ہے مثال کے طور سے ٹی وی ہو سکتا ہے مثال کے طور سے کیمرا ہو سکتا ہے کمپیوٹرز ہو سکتے ہیں کچھ ہو سکتا ہے یہ آپ کے پاس اسٹور کے اندر یا فیکٹری کے اندر یا انڈسٹری میں میں نے اس کا نام دے دیا ہے اے بی سی اے پہ پچیس سو بی پہ پندرہ سو اور سی پہ دو ہزار چیزیں اویلیبل ہیں اس کو کیا ہے گھا کا انتظار ہے کسٹمر کا انتظار ہے کلائنٹ کا انتظار ہے اب کلائنٹ آ گیا کلائنٹ آپ کے پاس ڈی ہے یہ آپ کی ڈیسٹینیشن ہے وہاں پہ ڈیمانڈ کتنی ہے ون تھاؤزینڈ کی ون تھاؤزینڈ کی ڈیمانڈ ہے بڑی اچھی بات ہے آپ کی چوائس ہے آپ اے سے بھی بھیج سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر بھی پچیس سو موجود ہیں آپ بی سے بھی بھیج سکتے ہیں وہاں آپ کے پاس پندرہ سو ہے آپ سی سے بھی بھیج سکتے ہیں وہاں پہ بھی دو ہزار ہے تو آپ بھیج سکتے ہیں فوراً کہیں سے بھی بھیج دیں گے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ کے پاس چیزیں اویلیبل ہیں تو یہی آپ نے کیا آپ نے فوراً چیزیں کہ جی تینوں آپشن موجود ہیں میری مرضی ہوگی میں جہاں سے بھیجوں گا اب یہ جو انفارمیشن ہے یہ جو آپ کے پاس ڈیٹا ہے یہ صرف اتنا ہی بتاتا ہے آپ کا ڈیسیزن بڑا آسان ہو جائے گا آپ کی ڈیسیزن میکنگ بڑی سہل ہو جائے گی کیسے ہوئی کہ جی چیزیں اویلیبل ہیں وہاں ڈیمانڈ ہے ہمیں کوئی اور پیرامیٹر کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک پیرامیٹر میں اور لگاتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا ڈیسیزن تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا ڈفرینٹ ڈفرنٹ ہو جائے گا وہ کیا چیز ہے میں نے کہا کہ اگر ڈی پہ چیز بھیجنی ہے اے سے تو بیس روپے پر آئٹم کاسٹ ہے ٹھیک ہے نا ایک ہزار بھیجیں گے تو بیس روپے پر آئٹم اس کی کاسٹ پڑے گی لیکن اگر آپ بی سے بھیجیں گے تو اس کی کاسٹ تیس روپے پڑے گی اور ڈی سے بھیجیں گے تو آپ کی کاسٹ فورٹی پڑے گی اس کی مثال لے لیں کہ اگر فرض کریں کہ آپ کے پاس لاہور میں کچھ چیزیں موجود ہیں کچھ گجرا والا میں چیزیں موجود ہیں کچھ لالا موسم میں موجود ہے آپ نے اسلام آباد یا راول پنڈی بھیجنی ہے تو اس طرح کی کاسٹ آ رہی ہے اب یہ جب ڈیٹا آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ فوراً کہیں گے کہ جی اے سے چیز بھیجو کیوں اے سے بھیجو کیونکہ بیس روپے کاسٹ آئے گی ایک ہزار آئٹم بھیجنے بیس ہزار خرچ ہوں گے اگر آپ نے سی سے بھیج دیا تو آپ کو فورٹی تھاؤزینڈ روپیز دینے پڑیں گے تو آپ نے فوراً جو پہلے سب کچھ کہا تھا سنا تھا سب بھول گئے آپ نے کہا اس انفارمیشن کے بعد جو ہمارے پاس اب نئی انفارمیشن آئی ہے جس میں ہمارے پاس کاسٹ موجود ہے تو ہم نے کیا کیا ہم نے اس کو اے سے ڈی پہ بھجوا دیا تو الٹیمیٹلی ہم نے لاشوری طور سے ٹھیک ہے وداؤٹ ٹیکسنگ اوور مائنڈ ہم نے کہا جی امیڈیٹلی آپ اے سے بھجوا دیں یہ جناب دیکھیں کتنا آسان ڈیسیزن میکنگ ہو گئی یہ کس وقت ڈسیزن میکنگ آسان ہو گئی جب آپ کے پاس ڈاٹا موجود تھا ہاں تو ٹرانسپورٹیشن میں اسی طرح کا ایک ماڈل ہوگا ایک طرف آپ کے پاس اوریجن ہوگا اور ایک طرف آپ کے پاس ڈیسٹینیشن ہوگا کچھ چیزیں آپ نے ادھر سے اٹھا کے ادھر لے کے جانی ہے اور آپ کے پاس کاسٹ دی ہوئی ہوں گی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے کیا کاسٹ آئے گی کیا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ آئے گی یہ نارملی دیا ہوا ہوگا اس کو تھوڑا سا اور کمپلیکیٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اور کمپلیکیٹ کرنے سے ہمارے پاس میکنگ کیسے ہوتی ہے وہی چیز اے بی سی تین آپ کے پاس اوریجن ہے تین آپ کے پاس اسٹور ہیں تین آپ کے پاس ویئر ہاؤس تین آپ کے پاس انڈسٹری ہے جہاں پر چیزیں اویلیبل ہے یعنی کہ سپلائی یہاں پر اویلیبل ہے اس کے بعد آپ کے پاس اب ڈی ای ایف تین آپ کے پاس ڈیسٹینیشن آ گئی پچھلی دفعہ کے ایگزامپل میں پچھلی دفعہ کے ماڈل میں ایک آپ کے پاس ڈیسٹینیشن تھی اب آپ کے پاس تین ڈیسٹینیشن آ گئی ڈی ای ایف تو آپ کیا سوچیں گے جناب آپ سوچیں گے کہ اے سے آپ ڈی پہ پہنچوا دیں اے سے آپ ای e پہ پہنچوا دیں اے سے آپ ایف پہ پہنچا دیں اس طرح سے سوچ سکتے ہیں نا یہ تو آپ کی چوائس ہوگی لیکن ابھی ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ اے پر کتنی چیزیں اویلیبل ہے بی پر کتنی چیزیں اویلیبل ہے سی پر کتنی چیزیں اویلیبل ہے یہ پتا ہونا چاہیے اسی طریقے سے ریکوائرمنٹ ڈی پہ کتنی ہے ای e پہ کتنی ہے ایف پہ کتنی مثال کے طور سے اگر اے کے پاس جیسے آپ نے ابھی پہلے کہا تھا کہ آپ کے پاس 2500 اگر آپ کے پاس موجود ہے اور ڈیمانڈ جو ڈی کی ہے وہ ذرا زیادہ ہے تین ہزار ہے تو دو ہزار پانچ سو تو آپ اے سے بھجوا دیں گے لیکن باقی پانچ سو کہیں اور سے بھجوانے پڑیں گے تو اب یہ جو چیزیں ہیں ساری چیزیں دیکھنے پڑیں گی آپ کے پاس آپشن ہے کہ اے سے آپ سب کو بھجوا دیں اگر آپ کے پاس بہت آئٹم موجود ہے دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ کچھ اے سے بھجوائیں کچھ بی سے بھجوائیں کچھ سی سے بھجوائیں اب لینئر پروگرامنگ میں کیا کرتے ہیں ہم یہ مکس اینڈ میچ ہی کرتے ہیں نا جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں یہاں سے بھیج دیں کچھ چیزیں ادھر سے بھیج دیں کچھ چیزیں ادھر سے بھیج دیں تاکہ اوور آل جو ہمارے پاس کاسٹ ہے وہ کم سے کم ہو سکے تو جناب اس کو لے کے آگے چلتے ہیں اب یہ میں نے کہا کہ اے سے آپ بھیج سکتے ہیں ڈی پہ اے سے بھیج سکتے ہیں ای پہ اے سے بھیج سکتے ہیں ایف پہ تینوں آپشن ہے اس کے بعد کیا چیز ہے اسی طرح سے بی سے آپ بھیج سکتے ہیں بی سے ڈی پہ بھیج سکتے ہیں بی سے ای پہ بھیج سکتے ہیں بی سے ایف پہ بھیج سکتے ہیں اس کے بعد ونس اگین سی سے آپ ڈی پہ بھیج سکتے ہیں سی سے ای پہ بھیج سکتے ہیں سی سے ایف پہ بھیج سکتے ہیں اب دیکھیں صرف تین اوریجنس تھے تین ڈیسٹینیشن تھی تو آپ کے پاس یہ کتنی کمپلیکیٹڈ چیز ہو گئی اب یہ اینالائز کرنا کہ کتنی ڈیمانڈ ہے کتنی ریکوائرمنٹ ہے کیسے سالو کریں گے تو اس گرافیکل میتھڈ سے سالو کرنا تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو ہم سالو کرتے ہیں ٹیبلوں سے یا ٹیبل فارم کے اندر وہ چیزیں ہم یہاں پہ آپ کے لیے ڈیفائن کریں گے تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ ہم اس کو ٹیبل فارم کے اندر ریپرزینٹ کرتے ہیں جیسے سمپلیکس میں ہم نے کیا تھا نا کہ یہاں پہ X one X two X three X four کیا تھا اور یہاں پر آپ کے پاس اے بی سی ڈی تھی ہم نے ٹیبل بنایا تھا اور پھر اس کی ہم نے مینپولیشن وغیرہ کی تھی کچھ اس طرح کی چیزیں یہاں پر بھی کریں گے کیونکہ بیسیکلی یہ لینئر پروگرامنگ کے پرابلمس ہے اسپیشلائز پرابلمس تو ضرور ہیں اسپیشل ماڈلس تو ضرور ہیں لیکن ہے تو لینئر پروگرامنگ کے اسی طرح کا یہاں پہ ہم ٹیبل بنائیں گے ٹیبل بنانے کے بعد اس کے اندر کچھ مینپولیشن وغیرہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ دیکھیں گے بڑا انجوائے کریں گے بڑا مزیدار سا ٹاپک ہے بڑا انٹرسٹنگ سا ٹاپک ہے پہلے ہم کیا کرتے ہیں پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ماڈل ہے کیا کس طریقے سے X one X two X three کے اندر ریپرزینٹ کریں گے جب یہ X one X two X three کے اندر ریپرزینٹ کر لیں گے تو اس کے بعد پھر ہم اس کا طریقہ کار یا الگوریتھم یا پروسیجر آپ کو بتائیں گے تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ اے بی سی اوریجنس آپ کے پاس ڈی ای ایف آپ کے پاس ڈیسٹینیشن ہیں جہاں پہ چیزیں پہنچانی ہے اس طرح سے پہنچانی ہے کہ آپ کے پاس کاسٹ کم سے کم لگے کم سے کم خرچ آئے تاکہ آپ کے پاس کچھ چیزیں بچ جائیں تو جناب پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ماڈل ہمارے پاس کیا ہے اس ماڈل میں کیا آتا ہے ہمارے پاس کچھ چیزیں اوریجن پہ موجود ہوتی ہیں کچھ چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں ڈیسٹینیشن پہ اور بیچ میں کیا ہوتا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن موڈس ہیں ٹرانسپورٹیشن ماڈلس ہیں ٹرانسپورٹیشن کے مختلف طریقے کار موجود ہیں اور اس کے اندر کاسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی کتنی کاسٹ ہو رہی الٹیمیٹلی جو چیزیں آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانی ہے اس کی ٹوٹل کاسٹ کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو منیمم کاسٹ ہو وہ ہمیں مل جائے یا ایسی ایلوکیشن ہو جائے کہ ہم کہاں سے چیزیں بھیجیں تاکہ ہماری کاسٹ کم سے کم یعنی منیمم ہو جائے اسی کو میں پڑھ لیتا ہوں here we have certain origins for example factories where we produce items products تو یہاں پہ یہ وہی چیز آ گئی جو میں نے آپ کو البریٹ کی کہ آپ کے پاس فیکٹریز ہے انڈسٹری ہے یہاں پہ ویئر ہاؤسز ہیں جہاں پہ چیزیں اویلیبل ہیں اور کسی جگہ پہ چیزیں ریکوائرڈ ہیں تو یہ آپ کے پاس سورسز ہو گئی یہ آپ کے پاس سنک ہو گئے یہاں سے چیزیں لے کے جانی ہے یہاں سے فلو کرنی ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پر جو ڈیسٹینیشن آپ کے پاس موجود ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو آگے فارمولیٹ کرتے ہیں mathematically suppose there are M factories supply certain items to N warehouses آپ کے پاس کتنی ایم فیکٹریز ہیں and they are supplying items to N warehouses let factory I produce A I units and the warehouse J requires B J unit suppose a cost of transportation from factory I to warehouse J is C I J the let define variable X I J be the amount transport from the factory I to warehouse J میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کس طریقے سے ہمارے پاس یہاں پر فیکٹریز ہیں جس کے اندر آئی آپ کے پاس ہے one two three four five six M M factories ہیں آپ کے پاس اس طریقے سے آپ کے پاس اینڈ ڈیسٹینیشن ہے جے اس کو ہم نے ڈینوٹ کیا I J is equal to one two three four up to M ٹھیک ہے نا ایک طرف ایم ہے اور ایک طرف این ہے یہ خیال رکھیے گا کہ آپ کے پاس فیکٹریز ایم ہے اور آپ کے پاس ڈیسٹینیشن این ہے ٹھیک ہے نا یا چار ہو سکتی ہے یا تین ہو سکتی ہے چھ ہو سکتی ہے یہاں پہ آٹھ ہو سکتی ہے ڈزنٹ میٹر تو جو ایم اور این کچھ بھی ہو سکتے ہیں اب آپ نے کیسے ڈیفائن کیا کہ اگر آئی سے اٹھا کے آپ جے میں لے کے جائیں تو جو کاسٹ آتی ہے وہ سی آئی جے یعنی اگر سی ون ٹو کہیں لکھا ہوا ہوگا تو اس کا مطلب ہوتا ہے cost of shipping an item from one origin one to destination two C three three لکھا ہوگا تو اس کا مطلب ہے cost of shipping an item from the origin number three to the destination number three تو یہ اس طرح سے ہم ڈیلوٹ کریں گے سی آئی جے کے ساتھ اسی طریقے سے یہ تو کاسٹ کی میں نے بات کی اسی طریقے سے میرے پاس جتنے آئٹم میں لے کے جاؤں گا اس کو میں نے ایکس آئی جے مثال کے طور سے آئی سے میں نے اٹھائے چھ آئٹم اور لے کے گیا میں یہاں جے کے اندر تو اس کو میں کیا کہوں گا X I J is equal to six یعنی آئی سے جو آپ لے کے جائیں گے جے کے اندر وہ آئٹمس کو ایکس آئی جے سے ہم ڈینوٹ کرتے ہیں تو یہاں تین چیزیں آ گئیں پہلی چیز ہے آپ کے پاس آئی جو آپ کے پاس اوریجن ہے جے جو ڈیسٹینیشن ہے سی آئی جے تو کاسٹ ہے اور ایکس آئی جے آپ کے پاس number of items destination J اب کیا چیز ہے ہمارے پاس to find the total transportation cost یعنی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس طریقے سے ٹرانسپورٹیشن پیٹرن بنانا ہے کہ اے سے آپ سی کو بھیجیں کتنے آئٹمس پھر بی سے آپ ڈی کو بھیجیں کتنے آئٹمس اسی طریقے سے آپ سی سے بھیجیں کتنے آئٹمس تو یہ سارے کے سارے ایسے بھیجنا ہے کہ آپ کے پاس ٹوٹل ٹرانسپورٹیشن کاسٹ جو ہے وہ منیمم ہو سکے ٹھیک ہے to minimise the total transportation cost that's that's over over objective model اب اس کو ٹیبلو فارم میں اس طرح سے لکھتے ہیں جس طرح سے ہم نے سمپلیکس میتھڈ میں بتایا تھا یہی چیز یہاں پر بھی ہے کہ آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اے بی سی ڈی جو بھی آپ کے پاس اوریجن ہے وہ لکھے ہوئے ہوں گے اسی طریقے سے اوپر جو ہارجنٹل لکھے ہوں گے یہ آپ کے پاس ڈیسٹینیشن ہے اے بی سی ڈی کے ساتھ پی کیو آر ایس ہو سکتے ہیں ایل ایم این ہو سکتے ہیں یا آپ کچھ اور لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے نیچے جو ہوگا نا ٹیبلوں کے نیچے یا ٹیبل کی جو نیچے چیز ہوگی وہ آپ کے پاس کیا چیز ریکوائرڈ ہے یا جو ڈیمانڈ آپ کے پاس وہ ہوگی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک کالم ہوگا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اس کو آپ کیا کہیں گے اویلیبل یا ڈیسٹینیشن کتنی چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں اور آپ نے کس طریقے سے اس کو الوکیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے نا یعنی اوریجن پہ کتنی چیزیں اویلیبل ہے اسی طریقے سے اوپر ڈیمانڈ ہے ڈیسٹینیشن ہے تو کتنی ریکوائرڈ ہے یہ ہمارے پاس ہے اور بیچ میں جو ہوں گی وہ ساری کی ساری کاسٹ ہوں گی یہ کاسٹ آپ کے پاس دی ہوئی ہوں گی آپ کے پاس تین چار چیزیں دی ہوئی ہوں گی اس کے اندر پہلی چیز تو آپ کو کاسٹ ہر جگہ سے from each origin to each destination آپ کے پاس کاسٹ دی ہوئی ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کا کتنی ریکوائرمنٹ ہے وہ پتا ہونی چاہیے اور تیسری چیز یہ ہے کہ کتنی آپ کے پاس سپلائی ہے کتنے آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ پتا ہونا چاہیے یہ تین چیزیں پتا ہوں تو باقی چیزیں آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں باقی چیزیں ہم معلوم کر لیں گے تو بیسک انگریڈینٹس کیا چیزیں آپ کے پاس اوریجن پتا ہونی چاہیے وہاں پہ کتنی کتنی چیز اویلیبل ہے دوسری چیز یہ آپ کے پاس ڈیمانڈ پتا ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس ڈیسٹینیشن میں کتنی ریکوائرمنٹ ہے اور ہر ایک کی کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن کتنی ہے اگر یہ تین چیزیں پتا ہو تو ہم آپ کیا کر سکتے ہیں ٹرانسپورٹیشن پرابلم سالو کر سکتے ہیں اب یہ جو میں نے ماڈل آپ کے پاس بنایا ہے بالکل یہ وہی چیز ہے اگر آپ دیکھیں تو پہلے آپ کے پاس سب سے پہلا کالم جو ہے اس کے اندر فیکٹریز ہے فیکٹریز کتنی ہے one two three four five six up to M factories ہے اس کے بعد رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بالکل جو کالم ہے اس میں کیا چیز ہے جو چیز اویلیبل ہے کیا چیز اویلیبل ہے A one A two A three A four up to A M یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ وہ چیزیں جو ہیں وہ اویلیبل ہیں وہی جو بھی میں نے ٹیبل دکھایا تھا نا چوکور سے ٹیبل جس میں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں اوریجن ہوتے ہیں اور بالکل ایکسٹریم رائٹ پہ جو کالم ہے اس کے اندر آپ کے پاس جو چیزیں اویلیبل ہے وہ ہوں گی اب اسی کو اگر دیکھتے ہوئے اسی سملرٹی کو دیکھیں تو ہمارے پاس اوپر کیا چیز ہوں گی ڈیسٹینیشن ہوں گی اور سب سے نیچے والے رو کے اندر کیا ہوگا وہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ وہاں پر ڈی ہوئی ہوگی اور بیچ میں کیا ہوگا ساری وہ کاسٹ ہوگی کاسٹ کون سی فیکٹری ون سے ڈیسٹینیشن ون کے لیے کیا کاسٹ ہوگی C one one factory one سے ڈیسٹینیشن فور پہ C one four factory four سے destination four C four four یہ ساری کی ساری کاسٹ دی ہوئی یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کیا کیا چیزیں پتا ہونی چاہیے جی ہاں اوریجن آپ کو پتا ہونے چاہیے آپ کے پاس ڈیسٹینیشن پتا ہونے چاہیے اوریجن پہ چیزیں جو اویلیبل ہیں وہ پتا ہونی چاہیے ڈیمانڈ جو ڈیسٹینیشن پہ جتنی ڈیمانڈ ہے یا ریکوائرمنٹ ہے وہ پتا ہونی چاہیے and lastly the cost of transportation from each factory to each destination آپ کو پتا ہونا چاہیے جبھی تو آپ اس کو سالو کر سکیں اگر یہ نہیں پتا ہوگا تو پھر آپ کے لیے سالو کرنا مشکل ہوگا تو جناب یہ ایک ٹیبلو ہے یہ ایک ماڈل ہے جس میں ہم نے ساری چیزیں ریپرزینٹ کر دی ہیں جیسے میں نے بتایا کہ اوپر رو کے اندر جو کیا چیز ہے اوپر رو کے اندر آپ کے پاس ڈیسٹینیشن ہے اور نیچے جو ریکوائرمنٹ ہے آپ کے پاس شاید یہاں پہ ایم لکھا ہوا ہے وہ ایم نہیں ہے وہ این ہے فیکٹریز ہے one two three up to N ہونا چاہیے اور آپ کے پاس ریکوائرمنٹ کیا ہے آپ کے پاس B one B two B three up to B N ہونا چاہیے یہ ڈیسٹینیشن ہے آپ کے پاس اور یہ آپ کے پاس اوریجن ہے اوریجنس کیا ہے فیکٹریز ہے one two three four up to M اور ڈیسٹینیشن کیا ہے one two three up to N اب ہم ایک پرابلم لیتے ہیں پرابلم کیا ہے ہمارے پاس یہ اگر ہمارے پاس پرابلم دیا ہوا ہے کہ فیکٹریز آپ کے پاس ایم ہے اور آپ کے پاس uh, جو ڈیسٹینیشن وہ این ہے آپ کے پاس آپ کے پاس چیزیں بھی دی ہوئی ہیں A one A two A three A M اور اسی طریقے سے ریکوائرمنٹ بھی آپ کے پاس دی ہوئی ہے B one B two B N یعنی آپ کے پاس ڈیسٹینیشن بھی دیے ہوئے ہیں اوریجن بھی دی ہوئی ہے کاسٹ بھی دی ہوئی کرنا کیا ہے کرنا کیا ہے آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ کتنے آئٹم کس جگہ سے کس کو بھیجے ٹھیک ہے نا how many items we should send from a factory I to destination J یعنی ایکس آئی جے بیسیکلی آپ نے معلوم کرنا ہوگا یعنی ہر سیل کے اندر آپ نے یہ بتانا ہوگا فیکٹری ون سے ڈیسٹینیشن ون پہ کتنا بھیجوں فیکٹری ون سے ڈیسٹینیشن ٹو پہ کتنا بھیجوں آپ کہیں جی نہیں بھیجے بالکل مت بھیجے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں زیرو لکھ دیں گے فیکٹری ون سے ڈیسٹینیشن فور پہ کتنا بھیجیں یہ جتنے بھی آپ کے پاس سیلز ہیں اس کے اندر جتنے اس کے اندر ٹیبل کے اندر آپ کے پاس کھانے دیے ہوئے ہیں ان سب خانوں میں آپ نے ویلو معلوم کرنی ہے یعنی کتنے کتنے آئٹم بھیج دیں تو آپ کے پاس ایک شیڈول آ جائے گا کہ جی یہ آئٹم اتنے اس جگہ پر بھیج دیں تاکہ آپ کے کاسٹ جو ہے وہ مینیمائز ہو سکے تو یہ جناب آپ کے پاس آ گیا کیا آ گیا آپ کے پاس سولوشن آ گیا کہ ہم نے بھیجنا ہے ایکس ون ون اس سے کیا مراد ہے کہ ہم آئٹم بھیجیں گے X one from factory one to destination one factory one to destination طریقے سے ایکس ایم این لکھا ہوگا کہ the amount which you have یا quantity which you are sending from the factory M to the destination N تو یہ جناب آپ کے پاس چیزیں ہیں یہ آپ کے پاس جواب آئے گا الٹیمیٹلی یہ چیزیں معلوم کرنی ہوگی کیا چیزیں معلوم کرنی ہوگی دیکھتے ہیں ونس اگین کیا دیا ہوا ہے آپ کے پاس اوریجنس پہ کتنی چیزیں اویلیبلس ہیں اسی طرح سے ڈیسٹینیشن پہ کتنی ڈیمانڈ ہے کتنی ریکوائرمنٹ ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کتنی فیکٹریز ہیں آپ کو پتا ہے کتنے اوریجنس ہیں آپ کو پتا ہے کتنے ڈیسٹینیشن ہیں کتنی جگہ پہ چیزیں پہنچانی ہیں کتنی پہنچانی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہاں پہ کتنی اویلیبل ہے آپ کو ہر ایک کی کاسٹ بھی پتا ہے الٹیمیٹلی کیا معلوم کرنا ہے ایکس آئی جے یعنی کہ وہ آئٹمس جو آپ فیکٹری آئی سے فیکٹری ڈیسٹینیشن جے پہ بھیجیں گے یہ آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے ہمیشہ جب بھی ایکس کی بات آ جاتی ہے تو یہ ایکس ان نون ہوتا ہے یہ ویریبل ہوتا ہے جو ہم معلوم کرتے ہیں یہ چیزیں ہم سمپلیکس میتھڈ میں معلوم کیا کرتے تھے وہاں پہ X one X two X three یہاں پر کیا چیزیں وہ ایکس ون ون ہے ایکس ون ٹو ڈائمینشنل میں دیا ہوا ہے یہ آپ نے معلوم کرنا ہوگا الٹیمیٹلی یہ گو فردر اب میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ how the transportation problem can be represent as an L P model یہ آپ نے ٹرانسپورٹیشن ماڈل کی بات چیت کی ہے تو یہ لینئر پروگرامنگ ماڈل کیسے ہے ٹھیک ہے ابھی تو ہم نے بتا دیا کہ آپ نے کیا معلوم کرنا ہے ایکس آئی جے معلوم کرنا ہے سی آئی جے آپ کو پتا ہے A one up to A M پتا ہے آپ کو B one up to B N پتا ہے یہ ساری ساری چیزیں پتا ہیں آپ اس کو کیسے کیلکولیٹ کریں گے کیسے آگے لے کے جائیں گے لیکن اس میں جانے سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ لینئر پروگرامنگ ماڈل کیسے ہیں سب سے پہلے آبجیکٹو فنکشن آبجیکٹو فنکشن کیا ہے یہاں پر جی ہاں آبجیکٹو فنکشن وہی ہے کہ مینیمائز دی ٹوٹل کاسٹ یعنی cost of transportation of all the items from the factories to destination in such a way کہ جو ریکوائرمنٹ ہے ساری کی ساری آپ کی فلفل ہو جائے ساری کی ساری ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے دیکھیں ہمارے پاس کیا چیز ہے اگر وہ آپ ٹیبل کو غور سے دیکھیں تو اس میں کیا ہے کاسٹ ہے C one one C one two C one three up to C one N پھر اسی طریقے سے C two one C two three and so so forth یہ ہے نا آپ کے پاس اس کے بعد ہمیں کیا معلوم کرنا ہے X one one X one two X one three X two one X two two X two three یہ سب معلوم کرنا ہے یعنی کہ آپ نے یہ ڈیسائڈ کر لیا ہے کہ ایکس ون ون وہ نمبر آف آئٹمس ہیں جو آپ نے فیکٹری ون سے اوریجن ون پہ بھیجنے اس کی کاسٹ کیا ہے سی ون ون تو ٹوٹل کاسٹ کیا ہو جائے گی C one one multiplied by X one one یہ ہم نے جب فارمولیشن کر رہے تھے تو ایک پرابلم کیا تھا اس طرح کا C one one X one one plus پھر اس کے بعد کیا کیا آپ نے یہ ڈیسائڈ کر لیا کہ ایکس ون ٹو آئٹم بھیجنا ہے کہاں سے فیکٹری ون سے اوریجن ٹو کے ڈیسٹینیشن ٹو کے اوپر تو آپ کے پاس ٹوٹل کاسٹ کیا ہوگی C one two into X one two and so on so forth last میں کیا چیز ہے آپ کے پاس ایکس ایم این ہے تو وہ کیا ہو جائے گا آپ کے پاس C M N multiplied with X M N تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل کاسٹ آ گئی ان سب جو کاسٹ آئی ہیں آپ کے پاس ان سب کاسٹ کو آپ ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس ٹوٹل کاسٹ آئی ہماری آبجیکٹو یہ ہوگا یا ہمارا آبجیکٹو فنکشن یہ ہوگا کہ اس کاسٹ کو مینیمائز کریں گے وہ کیا ہو جائے گا minimize Z which is given by C one one X one one plus C one two X one two and so on so four plus C two one X two one plus C two two X two two and and so so in the last میں کیا جائے گا plus C M N X M N دیکھتے ہیں کیا یہی لکھا ہے ہم نے دیکھیے آپ اسکرین پہ اور اگر غلط ہے تو مجھے بتائیے جی جناب اسکرین پہ پلازما پہ یہی آیا ہوا ہے Z is equal to C one one X one one plus C one two X one two and so so fourth plus C M N X M N ٹھیک ہے جی یہ آپ کے پاس کاسٹ فنکشن آیا ہے اس کاسٹ کو آپ نے مینیمائز کرنا ہے یعنی you have to minimize Z کیا مطلب ہے یعنی کہ X one X one one X one two X one three آپ نے ایسے معلوم کرنے ہیں کہ یہ جو کاسٹ منیمائز ہو جائے C one one C one two C one three سارے کے سارے جو دیے ہوئے ہیں یہ آپ کے پاس فکسڈ ہے ڈیفائنڈ ہے اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے آپ نے صرف جو پلے گراؤنڈ کرنا ہے وہ ایکس پہ کرنا ہے یعنی X one one X one two X one three کو دیکھنا ہے وہ ایسے معلوم کرنے وہ ایسے ایلوکیٹ کرنے تاکہ آپ کی کاسٹ جو ہے منیمائز ہو جائے تو یہ آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن آ گیا پہلی چیز دوسری چیز آپ کے پاس کیا آنی چاہیے جناب ریسٹرکشن آنی چاہیے کانسٹینٹ آنی چاہیے اب پہلی ہم ریسٹرکشن دیکھ رہے ہیں رو کے اندر ٹھیک ہے نا رو سے کیا مراد ہے آپ کے پاس کہ آپ کے پاس اے ون ون آئٹم موجود ہے اویلیبل ہے نا یہ A one A two A three up to A M یہ آپ کے پاس آئٹمس موجود ہیں تو جتنے بھی آئٹمس آپ نے شپ کرنے اس سے زیادہ تو شپ نہیں کر سکتے یعنی آپ نے ڈیسائڈ کر لیا جی ایکس ون ون تو میں بھیجوں گا ون سے ون پہ ایکس ون ٹو ون سے ٹو پر ایکس ون این ون سے این پہ جتنے بھی آپ آئٹم بھیج رہے ہیں یہ آپ کے پاس جتنے اویلیبل ہیں اس سے زیادہ تو نہیں بھیج سکتے نا اتنی بھیجیں گے یا اسے کم بھیجیں گے لیکن آپ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے یہ X one one plus X one two plus X one three and so so four plus X one N is two A one یعنی کہ رو ریسٹرکشن جو ہے آپ کے پاس جو آپ کے پاس چیزیں ہیں وہ آپ نے ٹوٹل بھیجنی ہے یہ ہم سب سے آسان سا ماڈل کر رہے ہیں سب سے آسان سا ماڈل اسٹڈی کر رہے ہیں جہاں پر ہمارے پاس اوریجن پہ چیز اویلیبل ہے اور جہاں پہ ہمارے پاس ڈیمانڈ موجود ہے جتنے ہمارے پاس اوریجن پہ موجود ہیں اتنی ہی ہمارے پاس ڈیمانڈ موجود ہے یا جتنی ڈیمانڈ ہے ہمارے پاس اتفاق سے اتنی ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں ہم اس کی بات نہیں کر رہے کہ جس میں ڈیمانڈ زیادہ ہوگی یا سپلائی کم ہوگی یا سپلائی زیادہ ہے اور ڈیمانڈ کم ہے وہ بھی بات کریں گے اس ماڈل کو جب ہم کمپلیکیٹ کریں گے تو ہم آپ کے پاس کیا چیز آ گئی لاسٹ اگر آپ دیکھیں گے اس کے اندر کیا ہے آپ کے پاس X M one plus X M two plus X M three and so so four plus X M N is equal to A N آپ کے پاس سوری اے یہ آپ کے پاس لاسٹ کے اندر چیز آ گئی لاسٹ آپ کے پاس رو ریسٹرکشن تھی یعنی کہ جو ریسٹرکشن ہم نے آپ کو بتائی ہیں یہ رو ریسٹرکشن ہے یعنی یہ کنڈیشن ہے کہ آپ نے ساری کی ساری چیزیں ایگزاسٹ کرنی ہے جو آپ کے پاس اویلیبل ہے اسی طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے جو کالم کی ریسٹرکشن وہ بھی آپ نے دیکھنی ہے جس میں آپ کے پاس B one B two B three B N آپ کے پاس دیا ہوا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں بھی ایگزاسٹ ہونی چاہیے یعنی کہ ان کی ساری ریکوائرمنٹ پوری ہونی چاہیے اگر کسی کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کریں گے تو کیا ہوگا وہ شور مچائے گا نا شور مچانے کے بعد آپ کے لیے ایک بری بات آئے گی برا نام آئے گا تو آپ چاہیں گے کہ ان کو ان کے پاس بھی چیزیں پہنچ جائیں کسی وقت آپ کاسٹ پہ اتنے زیادہ وری نہیں کرتے لیکن یہاں پر ہم زیادہ تر وریڈ ہیں کس میں کاسٹ کو مینیمائز کرنے کے اندر اس کے بعد دوسری چیز کیا ہوگی آپ کے پاس یہ جب یہ ریسٹرکشن ہو جائیں گی آپ کے پاس جس میں کالم ریسٹرکشن اور رو ریسٹرکشن ہے تو آپ کے پاس وہی نان نیگیٹوٹی کی کنڈیشن ہونی چاہیے پھر لاسٹ میں ہمارے پاس جو آپ نے بھیجا ہے اور جو ریسیو کیا گیا ہے یہ دونوں برابر ہونے چاہیے یہ میچ کرنے چاہیے تو یہ چیزیں میتھمیٹیکلی اب آپ کو بتاتے ہیں ہاں جی لاسٹ کیا آپ کے پاس ہو گئی X M one plus X M two plus X M three and so on so four plus X M one that should be equal to A M آگے چلیں جناب ہمارے پاس جو ریسٹرکشنس ہیں کالم کی یہ بھی بالکل اسی طریقے کی ہوں گی ہمارے پاس کیا آ جائے گا X one one plus X two one plus so on so four plus X M one is equal to B one and similarly X one two plus X two two plus so on so four plus X M two is equal to B two and lastly is X one N plus X two N یہ کنڈیشن آپ کے پاس سیٹسفائی ہونی چاہیے یعنی کہ جو ڈیمانڈ ہے آپ کے پاس وہ فلفل ہونی چاہیے ٹوٹل ڈیمانڈ میٹ کرنی چاہیے یہ کالم کی آپ کے پاس ریسٹرکشن موجود ہے آبجیکٹو فنکشن ڈیفائن کر دیا آپ نے دو کانسٹینٹ ڈیفائن کر دی ابھی دو کانسٹینٹس اور ایک نان نیگیٹوٹی کانسٹینٹس یعنی کہ آل ایکس ون جتنے آپ کے پاس ہیں X one one X one two so on so four جتنے بھی ایکسز ہیں سارے کے سارے نان نیگیٹو ہونے چاہیے یا تو زیرو ہو جائے کوئی بات نہیں لیکن کوئی بھی نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے یعنی ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کوئی نیگیٹو چیز بھیج رہے ہیں نیگیٹو چیز نہیں بھیجتے آپ کوئی نہ کوئی پوزیٹو بھیجتے ہیں ون بھیج دیں گے ٹو بھیجیں گے تھری بھیجیں گے زیرو بھیجیں گے کوئی بات نہیں تو یہ آپ کے پاس non negative non negativity constant بھی سیٹسفائی ہونی چاہیے لاسٹلی اس کیس کے اندر ٹرانسپورٹیشن میں ہمارے پاس یہ کنڈیشن سیٹسفائی ہونی چاہیے یعنی کہ جتنی آپ کے پاس سپلائی ہے اتنی آپ کے پاس ڈیمانڈ ہے یا جتنی ڈیمانڈ ہے اتنی آپ کے پاس چیزیں اویلیبل ہیں A one plus A two A three up to so on A M should be equal to B one plus B two B three B پاس ریکوائرمنٹ ہے اتنی سپلائی ہے یہ سپلائی جتنی ہے یو آر لکی کہ اتنی آپ کے پاس ڈیمانڈ موجود ہے تو یعنی کہ all sum of A's is equal to sum of B's اس کو ہم کیسے لکھتے ہیں نارملی اس طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں جو آپ کے پاس سمیشن روٹیشن ہے sigma I is equal to one to M A I should be equal to sigma J is equal to one to M B J left hand side پہ اے آئی ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس بی جے ہے sigma I is equal to one to M A I is equal to sigma J is equal to one to M B J کوئی کنفیوژن تو نہیں ہوا ہے پھر واٹس ایپ سن لیں once again sigma I equal to one to M A I یعنی کہ all sums of A's is equal to sigma J is equal to one to M B J ٹھیک ہے یہ ڈمی انڈیکس ہیں آئی لکھنا چاہتے ہیں دونوں سائڈ پہ آئی لکھ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اپنے آپ کو تھوڑا سا ہم نے الگ کرنے کے لیے آئی اور جے لکھ لیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آئی لکھنا چاہتے ہیں آئی لکھ لیں جے لکھنا چاہتے ہیں جے لکھ لیں ایک سائڈ پہ ایل لکھنا چاہتے ہیں ایل لکھ لیں ایم لکھنا چاہتے ہیں ایم لکھ لیں تو ایک نوٹیشن ہے اس کے اندر یہ جو آئی جے ہے نا یہ ڈمی انڈیکس ہے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں اپنی ویل کے اوپر لیکن ویریشن جو ہے نا ون ٹو ایم یا ون ٹو این ہے وہ اسی طریقے کی ہونی چاہیے یہ نہ کر دیجیے گا کہ ٹو ٹو ایم کر دیں یا ٹو ٹو این کر دیں اپنی وہ ول سے آپ چینج نہیں کر سکتے آئی جے کو چینج کر سکتے اب سب سے پہلی چیز آتی ہے ہمارے پاس کہ اگر آپ نے یہ ایک ٹرانسپورٹیشن پرابلم فارمولیٹ کر لیا بنا لیا ٹیبل فارم میں لکھ لیا تو اس کو کیسے سالو کریں گے اس کو سالو کرنے کے دو طریقہ کار ہیں یا دو اسٹیپس ہیں کہنا چاہیے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ ایک انیشیل سولوشن معلوم کرتے ہیں جو آپ سمپلیکس میں کیا کرتے تھے ٹھیک ہے نا یعنی دو اسٹیپ سے پہلے اسٹیپ میں کیا کرتے ہیں آپ بیسک فیزیبل سولوشن یعنی وہ سولوشن ایک کوئی سا بھی اس کے اندر کوئی ضروری نہیں کہ کاسٹ مینیمائز ہی ہو یا کاسٹ کچھ بھی ہوگی تو آپ وہ معلوم کرتے ہیں let me try to explain once again جب بھی آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن پرابلم آئے گا تو پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ٹیبل فارم میں ٹیبلر فارم میں یا ٹیبلو فارم کے اندر آپ نے ٹرانسفارم کرنا ہوگا جب وہ آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک انیشیل بیسک فیزیبل سولوشن معلوم کرنا ہے اب یہ سولوشن آپٹیم ہو سکتا ہے آپٹیمم نہیں بھی ہو سکتا ہے سیکنڈ اسٹیج میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو انیشیل سولوشن معلوم کیا ہے جو بیسک فیزیبل سولوشن آپ نے معلوم کیا ہے اس کو آپٹیمائز کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ دو اسٹیپس ہیں پہلا اسٹیپ انیشیل سولوشن اور دوسرا اسٹیپ آپٹیمل سولوشن یہ دو اسٹیپس ہم بتائیں گے آج کے لیکچر میں صرف ہم انیشیل سولوشن کی بات چیت کریں گے اس کے اندر مختلف طریقہ کار ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے اور ان شاء اللہ نیکسٹ اس کے اندر ہم آپٹیمل سولوشن کی طرف جانے کی کوشش کریں گے تو دیکھیں کیا چیز یہاں پر انیشیل ہے بیسک ہے فیزیبل ہے یعنی کہ جو بھی سولوشن معلوم کریں گے وہ سیٹسفائی کرنے چاہیے ساری کنڈیشن سیٹسفائی کرے آبجیکٹو فنکشن کی بھی اور آپ کے پاس ساری کانسٹینٹس کی بھی اور یہ انیشیل سولوشن ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے یہ آپ لکی ہوں گے کہ آپ پہلے ہی اٹریشن کے اندر پہلے سولوشن کے اندر آپ آپٹیمل سولوشن معلوم کرتے ہیں تو اس کو جب ہم سالو کرتے ہیں یا یہ معلوم کرتے ہیں اس کے طریقہ کار بڑے آسان ہیں تین طریقہ کار ہم کریں گے اور تین ہی طریقہ کار ابھی تک ہے ہمارے پاس پہلا طریقہ کار یہ کہ نارتھ ویسٹ کارنر رول کیا تو ہے اس کو ذرا سا پھر سے دیکھیں آپ نے کیا کیا آپ کے پاس کوئی ریئل لائف پرابلم تھا اس کو آپ نے فارمولیٹ کیا فارمولیٹ کرنے کے بعد دیکھا کہ یہ لینئر پروگرامنگ کا پرابلم ہے لینئر پروگرامنگ میں بھی پھر آپ نے دیکھا کہ یہ ٹرانسپورٹیشن کا پرابلم ہے ٹرانسپورٹیشن پرابلم میں وہ آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ سیٹسفائی ہونی چاہیے آبجیکٹو فنکشن اس کے بعد رو ریسٹرکشن پھر اس کے بعد کالم ریسٹرکشن پھر اس کے بعد اکولیٹی کانسٹینٹس پھر نان کانسٹینٹ یہ ساری سیٹسفائی جب ہو گئی تو آپ نے کہا اس کو سالو کرتے ہیں اس کو آپ نے ٹیبل فارم میں لکھ دیا کس فارم میں ٹیبل فارم میں جس کے اندر آپ کے پاس یہاں پہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں جو چیزیں آپ کے پاس ریکوائرڈ ہیں اور آپ نے کاسٹ لکھ دی اب آپ کو پتا نہیں کتنی چیزیں بھیجنی ہے تو یہ ایک طریقہ کار ہے نارتھ ویسٹ کارنر رول یہ بتاتا ہے آپ کو کہ جس طریقے سے نارتھ ویسٹ کارنر سیلس ہیں آپ کے پاس مختلف سیلس ہیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس نارتھ کا ہے یہ اوپر کی طرف ہے ویسٹ کا ہے ادھر لیفٹ کی طرف ہے تو سب سے پہلا یعنی جس میں ہم نے سی ون ون کی بات کی تھی جس میں ہم نے ایکس ون ون کی بات کی تھی تو آپ جتنا اس کے اندر آپ ایلوکیٹ کرنا چاہتے ہیں ایلوکیٹ کر دیں یا جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر دیں اس کے بعد آگے چلے اس رو کی ساری ریکوائرمنٹ پوری کریں پھر نیچے آئیں پھر کالم کی ریکوائرمنٹ پوری کرتے چلے جائیں یعنی کہ اسٹارٹ کریں کہیں سے کوئی بھی ایک سولوشن لے لیتے ابھی اگزامپل لوں گا تو آپ کو پتا چل جائے گا تو یہ ایک نارتھ ویسٹ کارنر رول ہے کہ آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے سب سے اوپر والے لیفٹ ہینڈ کارنر سے لیفٹ ہینڈ سیل سے جتنے بھی آپ الوکیشن کرنا چاہیں الوکیشن کر سکتے ہیں پھر سیکنڈ سیل پہ آئے پھر تھرڈ سیل پہ آئے and so so fourth ultimately آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کے پاس جو سپلائی ہے وہ بھی ٹوٹل ایکزاسٹ ہو جائے گی تو یہ نارتھ ویسٹ کارنر رول ہے یعنی کہ وہ سیل سلیکٹ کرے جو سب سے پہلے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اوپر ہو دوسرا طریقہ کار ہے لیسٹ کاسٹ میتھڈ آپ سارا دیکھتے جائیں سارے اس میں دیکھیں جہاں پہ سب سے کم کاسٹ ہے اس میں میکسیمم الوکیٹ کر دیں یہ کیا ایلوکیشن سے میری کیا ہو رہی ہے کہ فرض کر لیں کہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ سیکنڈ رو کا تھرڈ ایلیمنٹ یعنی ایکس ٹو تھری آپ وہ ایکس ٹو تھری سلیکٹ کر لیں یعنی کہ وہ آئٹم بھیجیں جو میکسیمم بھیج سکتے ہیں آپ وہاں سے یعنی کہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ سیکنڈ فیکٹری سے تھرڈ ڈیسٹینیشن کو ہم نے بھیجنا ہے کیوں بھیجنا ہے کیونکہ سب سے زیادہ سب سے کم کاسٹ یہی پر ہے اور زیادہ سے زیادہ بھیجنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہم لیسٹ کاسٹ میتھڈ میں آپ کو بتائیں گے اس کے بعد یہ ایک اچھا ہے ووگل اپروکسیمیشن میتھڈ اس کے ذریعے ہم بڑا اچھا ایک آپٹیمل سولوشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی جتنے بھی طریقہ کار ہیں اس میں یہ جو طریقہ کار آپ دیکھیے گا ہے تو مشکل کیلکولیشن کرنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے لیکن بڑا آسان ہو جاتا ہے آگے کا سوال تو یہ تین طریقہ کار ہیں ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتاتے ہیں کوئی ایگزامپل بھی لیں گے سب سے پہلے ہم وہی لیتے ہیں نارتھ ویسٹ کارنر رول اس میں کیا سب سے پہلے اسٹیپس بتا دیں کیا کیا اسٹیپس ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا اس کو میں نے سمپل انگلش میں لکھا ہے step one start with cell in upper left hand corner north west corner step two allocate maximum feasible amount step number three move one cell to the right if there is any remaining supply otherwise one cell down if both are impossible stop or go to اسٹیپ ٹو ٹھیک ہے جناب کیا طریقہ کار کرنا ہے آپ نے لوکیشن جب کرنی ہے وہاں پہ لوکیشن کرنی ہے سب سے پہلے جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ سب سے اوپر والا ہے اس پہ میکسیمم الوکیٹ کر دیں جو بچ جائے آپ کے پاس سپلائی وہ پھر سیکنڈ سیل پہ آ جائیں پھر بچ جائے پھر تھرڈ پہ آئے پھر فورتھ پہ آئے اگر یہاں پہ ساری ایگزاسٹ ہو گئی تو نیچے والے پہ آنا شروع ہو جائے تو اس طریقے سے ہم پروسیڈ کریں گے یہ ایک ایگزامپل لیتے یہ ایگزامپل تھوڑا سا ایلیبریٹ کر لے گی کہ کیسے اس پروسیس کو کریں گے بڑا آسان سا ہے آپ دیکھیے گا زیادہ سے زیادہ ایک منٹ کے اندر آپ four by four six by six کی کر لیں گے ایلوکیشن فوراً آسانی سے ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپٹیمل سولوشن کی طرف ہم جائیں گے یہ آپ کے پاس ایک ایگزامپل ہے اس میں ڈیسٹینیشن آپ کے پاس پی کیو آر ہے آپ کے پاس اسی طریقے سے جو ڈیمانڈ ہے وہ آپ کے دی ہے آپ کے پاس اوریجن ہے اس کو اسٹڈی کر لیتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں انالائز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو کیسے انالائز کرتے ہیں لیٹ ایس دس ون کہ we have got destination P Q R we have got origins A B C origin A پہ آپ کے پاس سپلائی ستر کی موجود ہے ستر آئٹم موجود ہے اسی طریقے سے اوریجن بی پہ آپ کے پاس سپلائی تھرٹی موجود ہے اوریجن سی پہ آپ کے پاس سپلائی جو ہے ففٹی ہے ڈیمانڈ جو پی پر ہے آپ کے پاس 65 کی ہے ڈیمانڈ کیو پہ آپ کے پاس 42 کی ہے اور ڈیمانڈ آر پہ آپ کے پاس 43 تھری کی ہے اب یہ آپ کے پاس جو سیل میں جو دوسری انٹریز ہے یہ کاسٹ ہے اے سے اگر آپ پی پہ بھیجیں گے تو کاسٹ آئے گی فائیو روپیز اے سے اگر آپ کیو پہ بھیجیں گے تو کاسٹ ہے سیون روپیز سملرلی سی سے اگر آپ بھیجیں گے کیو پہ تو آپ کے پاس کاسٹ سیون روپیز ہے اور سی سے اگر آپ آر پہ بھیجیں گے تو کاسٹ سیون روپیز ہے یہ آپ کے پاس ڈیٹا دیا ہوا ہے یہ ایگزامپل ہے سپلائی آپ کے پاس دی ہوئی ہے آپ کے پاس ڈیمانڈ دی ہوئی ہے آپ کے پاس کاسٹ دی ہوئی ہے آپ نے بتانا ہے کہ کتنی چیزیں ہم اے سے پی پہ بھیجیں کتنی چیزیں اے سے ہم کیو پہ بھیجیں کتنی چیزیں اے سے آر پہ بھیجیں کتنی چیزیں بی سے پی پہ بھیجیں کتنی چیزیں بی سے آر پہ بھیجیں اینڈ سملرلی کتنی چیزیں سی سے پی کیو آر پہ بھیجیں بھیجیں نہ بھیجیں یہ آپ نے دیکھنا ہے اور اینالائز کرنے کے بعد بتانا ہے تاکہ الٹیمیٹلی آپ کے پاس کاسٹ منیمم ہو جائے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے اس میں نارتھ ویسٹ کارنر رول کی ایگزامپل ہے اس میں کریں گے تو آپ پہلا جو ہمارے پاس سیل ہے اے پی سیل ہے یعنی کہ اے سے ہم پی کو بھیجیں تو وہاں پر ہمارے پاس کیا ہوگا دیکھیں اے پہ آپ کے پاس سپلائی موجود ہے سیونٹی کی اور آپ کے پاس ڈیمانڈ پی پہ کتنی ہے سکسٹی فائیو کی تو آپ پی کی ساری کی ساری ڈیمانڈ کہاں سے میٹ کر دیں اے سے میٹ کر دیں نا you try to send all possible جو بھی آپ کے پاس موجود ہے کس پہ پی پہ بھیج دیں پی پہ سپلائی موجود ہے سیونٹی کی ڈیمانڈ آپ کے پاس سکسٹی سوری اے پہ آپ کے پاس سپلائی موجود ہے سیونٹی کی اور آپ کے پی پہ ریکوائرمنٹ جو ہے سکسٹی فائیو کی تو آپ سکسٹی فائیو بھیج دیں یعنی نارتھ ویسٹ کارنر رول کے حساب سے پہلے سیل کے اندر آپ ایلوکیٹ کر دیں یہ دیکھیں میں نے یہی کیا نا اس کے اندر پہلے اس میں میں نے کیا کیا سکسٹی فائیو ایلوکیٹ کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پی کی ساری کی ساری ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی اب پی کو اور کچھ چیز نہیں چاہیے لیکن اتفاق سے آپ کے پاس اے پہ ابھی پانچ آئٹمس موجود ہیں کیونکہ سکسٹی فائیو تو آپ پی پہ بھیج چکے صرف پانچ بج گئے آپ کے پاس پانچ کیا کریں آپ اے سے فوراً آپ کیو پہ بھیج دیں یہی آپ کے پاس نارتھ ویسٹ کارنر رول ہے کہ ادھر سے آپ نے نیکسٹ آئٹم میں آنا ہے تو جو پانچ کی آپ کے پاس سپلائی موجود ہے اے کے اوپر یہ آپ کیو کو بھیج دیں تو آپ نے بھیج دیا آپ کے پاس پانچ بھیج دیا ابھی آپ کے پاس کیو کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے فورٹی ٹو تھرٹی سیون اور بھیج دیں کہاں سے بھیجتے ہیں اب ہم آتے ہیں بی کے اوپر بی پہ ہمارے پاس سپلائی تھرٹی کی موجود ہے ریکوائرمنٹ کیو کی کتنی ہے تھرٹی سیون کی ابھی موجود ہے ہم نے کہا تھرٹی تو پہلے بھیج دو جب تھرٹی بھیج دی تو آپ کے پاس کتنے بج گئے خالی سات بج گئے جی سات جو بچ گئے وہ آپ نے فوراً سی سے بھیج دیا سی سے آپ نے سیون بھیج دیا اور آپ کے پاس اب آر رہ گیا کیونکہ آپ نے سی سے کیو کو سات بھیج دیے تھے آئٹم آپ کے پاس آر میں کتنے بچ گئے فورٹی تھری بچ گئے تو ٹھیک ہے جناب سی سے آر کو آپ فورٹی تھری بھیج دیں فورٹی تھری کی ریکوائرمنٹ تھی تو اس میں سے اگر آپ دیکھیں تو اے والی جو رو ہے اس کے اندر سکسٹی فائیو پلس فائیو یعنی P plus Q sixty five plus five seventy یہ سپلائی تھی سپلائی پوری کی پوری ایگزاسٹ ہو گئی پھر آ جائیں بی کے اوپر بی کے اوپر تھرٹی سپلائی تھی وہ آپ نے کیو کو بھیج دی ایگزاسٹ ہو گئی اسی طرح سے سی پہ جو سپلائی تھی آپ کے پاس ففٹی تھی سیون آپ نے کیو کو بھیج دیے اور فورٹی تھری آپ نے آر کو بھیج دیے تو یہ آپ کے پاس ایک الوکیشن آ گئی یہ آپ کے پاس انیشل سولوشن آ گیا یہ آپ کے پاس بیسک فیزیبل سولوشن آ گیا یہ پہلا سولوشن انیشل ہے یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ کے پاس آ گیا اس کے بعد آگے چل سکتے ہیں آگے چلنے جب چلیں گے تو ہمارے پاس کاسٹ بہتر ہو سکتی ہے تو جناب نارتھ ویسٹ کارنر رول میں ہم نے کیا کیا آپ نے یہ دیکھا کہ پہلے جو آپ کے پاس سب سے ٹاپ لیفٹ ہینڈ سائڈ کا جو سیل ہے اس کی جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے پوری کر دیں جتنی بھی سپلائی آپ کے پاس ہے اور جتنی بھی ڈیمانڈ ہے اس کو میچ کر لیں یعنی سپلائی اور ڈیمانڈ کے جو منیمم ہو وہاں آپ ایلوکیٹ کر دیں پھر اس کے بعد نیکسٹ سیل پہ جائیں پھر تھرڈ سیل پہ جائیں اسی طریقے سے نیچے آتے جائیں اور آپ دیکھیں گے ساری کی ساری سپلائی جو ایگزاسٹ ہو جائے گی اور ساری کی ساری ڈیمانڈ جو ہے میٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ بڑا آسان سا طریقہ کار ہے یہ تو بہت سمپل سا ہے اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ اے سے آپ نے پی کو بھی بھیجا ہے کیو کو بھیجا لیکن اے سے آپ نے آر کو نہیں بھیجا یعنی آپ کے پاس ایکس ون تھری کیا ہوگا الٹیمیٹلی جو جواب آئے گا ایکس ون تھری آپ کے پاس زیرو ہوگا ایکس ون ون جو ہے آپ کے پاس کتنا ہے آپ نے بھی کیلکولیٹ کیا تھا سکسٹی فائیو اسی طریقے سے ایکس ون ٹو آپ کے پاس کیا ہے فائیو ایکس ون تھری آپ کے پاس zero similarly X two one اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو وہ زیرو ہے ایکس ٹو ٹو جو ہے تھرٹی ہے اور ایکس ٹو تھری بھی زیرو ہے یعنی کہ یہ آپ کے پاس ایکس ون تھری بھی زیرو آ گیا ایکس ٹو تھری بھی زیرو آ گیا بھی زیرو ہو گیا یعنی کہ یہ چیزیں آپ کے پاس آ گئی کہیں زیرو آیا ہے کہیں پہ آپ کے پاس کوئی پوزیٹو ویلو آئی ہے تو یہ جناب آپ نے کیا کیا انیشیل سولوشن معلوم کر لیا اب آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس جو لیسٹ کاسٹ میتھڈ ہے وہ کیا بتاتا ہے اس کے بھی تین چار پانچ اسٹیپس جیسے اس کے اسٹیپس سے کہ آپ نے پہلے نارتھ ویسٹ کارنر میں لوکیٹ کرنا ہے پھر سیکنڈ سیل کے اندر پھر تھرڈ سیل کے اندر سو فورتھ جب پوری رو ایگزاسٹ ہو جائے تو پھر آپ نے کالمس کے اندر نیچے آنا ہے تو یہ چیز یہاں پر بھی کرنا ہے یہاں پہ کس طریقے سے لوکیٹ کرنا ہے کہ وہ سیل ڈھونڈنا ہے جہاں پہ کاسٹ سب سے منیمم ہو first of all you have to find the least cost among all the rows of the transportation table پہلا کام تو یہ کرنا ہے step two two you have identify the row and allocate the maximum feasible quantity in the cell corresponding to least cost in the row then eliminate that row or column when an allocation is made تو یہ دو چیزیں آپ نے دیکھی کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ رو دیکھنی کون سی رو میں لیسٹ کاسٹ ہے اس پہلے رو کو آپ نے ایگزاسٹ کرنا ہے اس رو کو جب ایگزاسٹ کرنا ہے تو دیر مائٹ بھی پاسبلٹی کہ آپ نے کالم یعنی کہ ڈیمانڈ بھی میٹ کر لی ہوگی تو اس کالم کو بھی ایلیمنیٹ کر دیں اور اس طریقے سے پھر آگے چلے پہلے ایک رو کو لیں جس کے اندر لیسٹ کاسٹ ہے پھر دوسری رو کو لیں جس کے اندر لیسٹ کاسٹ ہے اینڈ سو سو آن اس طریقے سے آپ چلتے جائیں گے ٹھیک ہے نا کہ جہاں پر بھی لیسٹ کاسٹ ہے تو آپ تو انٹرسٹڈ ہے نا منیمم کاسٹ کے اندر مینیمائزنگ دی کاسٹ جس سے بیسکلی ٹرانسپورٹیشن پرابلم جس میں آپ نے کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن منیمائز کرنی ہوتی ہے تو آپ نے رو دیکھیں جہاں پہ بھی کاسٹ دی ہوئی ہے سب سے منیمم کاسٹ جہاں پر ہے اس رو کو چوز کریں اور اس رو کو ایگزاسٹ کریں اس کے بعد دوسری لیں تیسری اینڈ سو آن سو فورتھ تو یہ دو اسٹیپس میں نے آپ کو بتایا step number three repeat steps one and two for the reduced transportation table until all the available quantities are distributed to the required places minimum cost is not unique the tie can be broken arbitrarily تو یہ میں نے کیا بتایا آپ کو یہ بتایا کہ اسی طریقے سے آپ نے چلتے جانا ہے انیشیل سولوشن معلوم کرنے کے لیے لیسٹ کاسٹ میتھڈ میں پہلے آپ نے کیا کرنا ہے رو چوز کرنی ہے جس کے اندر منیمم آپ کے پاس ایلیمنٹ موجود ہے یا لیسٹ کاسٹ موجود ہے اس رو کو ایگزاسٹ کریں آگے چلتے جائیں اور جب آپ چلتے جائیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے پاس ایک رو ایلیمنیٹ ہو جائے گی ہو سکتا ہے کالم ایلیمنیٹ ہو جائے پھر ایک رو ایلیمنیٹ ہو جائے گی کالم ایلیمنیٹ ہو جائے یہ میں کیا کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جس وقت ڈیمانڈ یا سپلائی کسی چیز کی میٹ کر دی ہے سپلائی ایگزاسٹ کر دی ہے ڈیمانڈ میٹ کر دی ہے تو اب اس کالم کا کوئی کام نہیں ہے جب اس کالم کا کام نہیں ہے تو اس کو ہٹا دیں جب اس کی ڈیمانڈ میٹ ہو گئی ہے تو اب تو فردر وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے نا تو اس کو آپ ایلیمنیٹ کر دیں اسی طریقے سے دوسرا کالم اگر آپ کے پاس دیکھیں اس کی بھی جس وقت ڈیمانڈ میٹ ہو جائے تو اس کو بھی ایلیمنیٹ کر دیں اسی طرح سے رو میں کسی جگہ پہ سپلائی ایگزاسٹ ہو جائے تو اس کو المنیٹ کر دیں تو آپ اس طریقے سے یہ المنیٹ کرتے جائیں گے cells rows and columns and ultimately you will find a solution which will be initial solution تو جناب یہاں پر رکتے ہیں ہم آج اپنے لیکچر کے اور ایک دفعہ کوئک سا ریویژن کرتے ہیں اس لیکچر تھرٹی ون میں کیا کیا ہم نے آپ کو بتایا کہ ٹرانسپورٹیشن پرابلم کیا ہوتے ہیں یہ خاص قسم کے لینئر پروگرامنگ پرابلمس ہوتے ہیں ان میں کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں اس کے اندر وہی آبجیکٹو فنکشن ہوتا ہے وہی کانسٹینٹس ہوتے ہیں وہی نان نگیٹوٹی ہوتی ہے اس کے بعد اس کو سالو کرنے کے طریقہ کار بتائے پہلے ہم نے دیکھا کہ ٹرانسپورٹیشن پرابلم میں دو حصے ہوں گے ایک انیشل سولوشن معلوم کرنا ہے ایک آپٹیمل سولوشن انیشل سولوشن کے لیے تین طریقے کار ہیں north west corner rule least cost method اور اس کے بعد ووگلس اپروکسیمیشن میتھڈ ہم نے دو آج کیے ہیں نارتھ ویسٹ کارنر رول اور لیسٹ کاسٹ میتھڈ تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کی ایکسرسائز کرنی ہے ایگزامپلس کرنی ہے جو آپ کے پاس نوٹس ہیں اس کے اندر کافی ساری ایکسرسائز ایگزامپلس دی ہوئی ہیں ٹرانسپورٹیشن پرابلم کی تو آپ نے آج کیا کرنا ہے انیشیل سولوشن معلوم کرنا ہے انیشیل بیسک فیزیبل سولوشن دیکھنا ہے ابھی آپٹیمل کی بات نہیں کریں گے جس طرح سے ٹرانسپورٹ جس طرح سے سمپلیکس میں ہم نے آپٹیمل کی طرف گئے تھے جس طرح سے ہم ڈول پرابلم میں وہاں پہ آپٹیمل کی طرف گئے تھے یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہم جائیں گے تو نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ووگل اپروکسیمیشن میتھڈ کریں گے ایک آدھ ایگزامپل اس کی بھی لے لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ آپٹیمل کی طرف جانے کی کوشش کریں اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اپنی صحت کا خیال رکھیے گا مینٹل فزیکل اور ایکسرسائز جاری رکھیے گا ہر طرح کی اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم اللہ حافظ